جناب بوشیر بن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر عنایت فرما دیا تو آپ نے اسے کل چھتیس حصوں میں تقسیم فرمایا آپ نے آدھے یعنی اٹھارہ حصے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیے ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے آپ کا حصہ بھی اسی طرح تھا جیسے کہ ایک عام مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ حصے اپنے آڑے وقتوں اور مسلمانوں کی ہنگامی ضرورت کے لیے علیحدہ کر دیے تھے اور یہ تھے قلعہ اور قطع یعنی ایک بستی اور سلالم اور ان کے مضافات جب یہ راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں تو آپ کے پاس کوئی ایسے محنت کش نہ تھے جو ان کے بجائے کام کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی اور ان سے معاملہ طے کر لیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چودہ